سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف کے اسباب قرآن و سنت کی ایک بنیادی اصطلاح احسان جس کے لیے بعد کے ادوار میں تصوف کا لفظ اختیار کر لیا گیا اس کے مقاصد اور اس کے و مصنوع اور معصور طریقوں پر ہم گفتگو کر چکے ہیں اب ہمارے سامنے موضوع یہ ہے کہ اس ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے انحراف کس نوعیت کا تھا اور یہ کن اسباب سے ہوا اس بحث کو میں دو عنوانات کے تحت بیان کرنا چاہتا ہوں نمبر ایک قرآن حکیم سے بودھ اس ضمن میں پہلا نقطہ ہے قرآن حکیم سے بودھ کا پیدا ہونا اسلام کے ابتدائی دور کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر الہی کے لیے مرکز و محور قرآن حکیم نہ رہا بلکہ اس کے بجائے رفتہ رفتہ نت نئے اوراد و اذکار رائج ہونے لگے قرآن حکیم سے دوری کا اصل سبب تو وہ فطری اور طبعی معاملہ تھا جس میں قرآن اور جہاد نامی اپنی تحریر میں بیان کر چکا ہوں یہ تحریر اب دعوت رجوع القرآن کا منظر و پس منظر میں شامل کر دی گئی ہے تاہم اس دوری کے بعد ثانوی اسباب بھی تھے سب سے پہلے اصل اور بنیادی وجہ کو سمجھیے اسلام کے اولین دور میں اہم ترین حقیقتیں دو ہی تھی یعنی قرآن اور جہاد ایک مرد مومن کی شخصیت کو جو معنوی حیولہ خود قرآن سے ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا اور دوسرے میں تلوار قرآن سے ایمان حقیقی حاصل ہوتا ہے اور ایمان کا عملی اظہار جہاد فی سبیل اللہ کی صورت میں ہوتا ہے لیکن جب اسلام دعوت و تحریک کے مرحلے سے گزر کر سلطنت و ریاست کے مرحلے میں داخل ہو گیا تو اس تبدیلی کے باعث فطری طبعی منطقی اور ناگزیر ان ایویٹیبل نتائج برآمد ہوئے یہ نتائج اسی طرح ناگزیر تھے جیسے جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے سلطنت اور ریاست میں اصل زور قانون پر ہوتا ہے لہٰذا ہمارے ہاں بھی ایمان کے بجائے اسلام پر اور باطن کے بجائے ظاہر پر توجہات کا ارتکاز ہو گیا قرآن پر سے توجہ کم ہونے لگی اور تعلیم و تعلم اور تدبر و تفکر کے اصل موضوعات اب حدیث و بن گئے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینے کی ضرورت ہے تاکہ انحراف ان القرآن کے حوالے سے ہم میں اسلاف سے سوئے زن نہ پیدا ہو جائے ایمان کے بجائے اسلام اور قرآن کے بجائے فقہ و قانون پر توجہ کسی بدنیتی کی وجہ سے نہیں ہوئے بلکہ یہ اسلام کے سلطنت و ریاست کے دور میں داخل ہو جانے کا منطقی اور ان اوائڈیبل نتیجہ تھا البتہ اس میں کچھ ثانوی اسباب بھی شامل ہوئے کہ جب ہمارے ہاں دور ملوکیت میں دولت پرستی اور جاگیرداری آئی تو مقتدر طبقات نے شعوری طور پر کوشش کی کہ عوام کے سامنے قرآن نہ رہے چشمے مسلم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب اس لیے کہ اگر قرآن کی اصل تعلیمات لوگوں کے سامنے آئیں گی تو وہ ہمیں اس پیمانے پر ناپیں گے اور نتیجتاً ہم پر تنقیدی نگاہیں اٹھیں گی لہذا بہتر یہی ہے کہ اس کتاب کو بند رکھا جائے اس موضوع پر جناب یوسف سلیم چشتی مرحوم کا ایک نہایت قیمتی مقالہ قرآن حکیم سے بود و بیگانگی کے اسباب حکمت قرآن ستمبر انیس سو چورانوے عیسوی میں شائع ہو چکا ہے میں نے عرض کیا تھا کہ ہر بدعت کسی نہ کسی سنت کی جگہ لیتی ہے اسی طرح اگر کوئی صحیح اور مطلوب شے اپنی جگہ سے ہٹے گی تو لا محالہ کوئی غلط شے اس کی جگہ لے گی چنانچہ جب ذکر کے حوالے سے قرآن حکیم مرکز و محور نہ رہا تو اس مقصد کے لیے مختلف اقسام کے اوراد و اذکار اختیار کیے جانے لگے ان اذکار کے متعلق خود اہل تصور بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ طریقے مصنون نہیں ہیں ان کا کوئی تعلق کتاب و سنت سے نہیں ہے لیکن وہ دلیل یہ اختیار کرتے ہیں کہ یہ چیزیں اشتہاد کے ذریعے اختیار کی گئی ہیں میں اس دلیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اس لیے کہ یہ چیزیں اشتہاد کی تعریف پر پوری نہیں اترتی ہیں بلکہ یہ در حقیقت ایجاد و ابدا کے دائرے میں آتی ہیں اس سلسلے میں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ معاملہ صرف قرآن کی جگہ دوسرے اذکار کے اختیار کیے جانے تک محدود نہ رہا بلکہ ان اذکار کی شدت اور مقدار میں بھی اضافہ کرنا پڑا ظاہر ہے کہ قرآن حکیم کی غیر معمولی تاثیر اور ان اذکار کے اثرات میں زمین و آسمان کا فرق ہے ذکر کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیے جائیں خواہ وہ مشتحدانہ ہوں یا مبتعدانہ ان میں قرآن حکیم کسی تاثر تو پیدا نہیں ہو سکتی لہٰذا ان اوراد و اذکار کی کیفیت کوالٹی میں جو کمی تھی اسے کمیت مقدار کوانٹیٹی میں غیر معمولی اضافے کے ذریعے پورا کرنے کی کوشش کی گئی اور نہایت مشقت طلب طریقے اختیار کرنا پڑے نتیجتاً قرآن پر سے توجہ مزید کم ہو گئی اس طرح گویا ایک وشیت سرکل وجود میں آ گیا کہ اولن تو ایک طبعی سبب سے قرآن پر توجہ میں کمی آئی اس کے نتیجے میں روحانی پیاس کو بجھانے کے لیے نت نئے اوراد و اذکار اختیار کیے جانے لگے اور قرآن گویا رفتہ رفتہ اذکار رفتہ ہوتا چلا گیا قرآن حکیم سے دوری کا جو سب سے خطرناک نتیجہ برآمد ہوا وہ یہ تھا کہ قرآن کے و حکمت سے بھی بہت پیدا ہو گیا ظاہر ہے کہ قرآن صرف ذکر الہی کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ اپنے پڑھنے والوں کی ذہنی اور عقلی اعتبار سے رہنمائی بھی کرتا ہے انسان کی فلسفیانہ پیاس کو بھجانے کا سامان بھی اسی کتاب میں ہے حقیقت اور معرفت کی تلاش کے جذبے کو بھی قرآن ہی سے تسکین ملتی ہے عالم اسلام میں قرآن حکیم سے دوری نے ایک فکری خلا کو جنم دیا اور پھر یونانی فلسفہ و منطق اور نو افلاطونیت نیو پلیٹونزم کے افکار کی یلگار ہوئی تو ہمارے بڑے بڑے ذہن اس سے آزاد نہ رہ سکے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت افلاطون کے خیالات سے آزاد نہ ہو سکی تو پھر اور کس کی بات کی جائے یہاں تک کہ ہمارے ہاں علم الاخلاق پر جو کتابیں تصنیف کی گئی ان میں بھی یونانی حکماہی کی پیروی نظر آتی ہیں چنانچہ قرآن حکیم کے فلسفہ حکمت سے دوری کی وجہ سے جو فکری خلا انٹلیکچول ویکیوم پیدا ہوا تھا وہ انہی بیرونی فلسفوں کی مدد سے پر کیا گیا اور اس عمل نے ہمیں قرآن حکیم سے مزید دور کر دیا یہ دوری اس معنی میں نہیں تھی کہ قرآن کو ماننا چھوڑ دیا گیا ہو یا اسے پڑھنا ترک کر دیا گیا مسلمانوں کا قرآن پر ایمان بھی رہا اس کی تلاوت بھی ہوتی رہی لیکن قرآن حکیم کے ذریعے اپنی ذہنی اور فکری پیاس کو بجھانے کا سلسلہ ختم ہو گیا قرآن مجید کے ذریعے اپنی روحانی ترقی کی کوشش کا معاملہ نہ رہا قرآن سے ہماری نسبت ختم ہو گئی اور تعلق منقطع ہو گیا بقول اقبال علیہ الرحمہ خور از محجوری قرآن شدی شکوہ سنج گردش دوران شدی اے چون شبنم برزمی افتندے در بغل داری کتاب زندے چنانچہ بعض نصیحت کا سلسلہ تو برقرار رہا لیکن اس میں بھی قرآن حکیم کو مرکزی حیثیت حاصل نہ رہی باعظ دستان زن و افسانہ بند معنی او پست و حرف او بلند از خطیب و دیلمی گفتار او و شاز و مرسل کاری یعنی باعث کا حال یہ ہے کہ ہاتھ بھی خوب چلاتا ہے اور سما بھی خوب باندھ دیتا ہے اس کے الفاظ اگرچہ پرشکوا ہیں لفاظی انتہا کی ہے لیکن معنی و مفہوم کے اعتبار سے نہایت پست اور ہلکے ہیں ان میں کوئی مغز ایسینس ہے ہی نہیں اس کی ساری گفتگو خطیب بغدادی یا امام دہلمی سے ماخوذ ہے اور اس کا سارا سروکار محض ضعیف شاز اور مرسل احادیث پر رہ گیا اور ان پر مستضاد صرف کچھ قصے کہانیاں ہیں صوفیہ کے مبالغہ آمید اور جھوٹے سچے واقعات ہیں جن کی بنیاد پر سارا واز کہا جاتا ہے یہ معاملہ تو ہمارے دور میں تبلیغی جماعت تک پہنچا ہوا ہے جن کے ہاں فضائل کی کتابوں میں اکثر و بیشتر ضعیف احادیثی کی بھرمار ہے اسی طرح تزکی نفس کا معاملہ ہے صوفی پشمین حال مست از شراب نغمۂ قوال مست آتش از شہر عراقی دردلش درنمی سازد بقرآ محفلش یعنی اونی گدڑی پہننے والے صوفی کی محفل میں قرآن کا ذکر ہی نہیں اس کے ساتھ اسے سازگاری اور موافقت ہے ہی نہیں ہاں قوال کے نغمے سے وہ مدہوش ہو جاتا ہے عراقی کے شہر سے اس کے دل میں آگ بھر جاتی ہے الغرض قرآن سے دوری وہ پہلا قدم تھا جس کی بدولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے انحراب شروع ہوا ذکر تو جاری رہا لیکن اس کے ضمن میں تمام تر توجہ قرآن سے ہٹ کر دیگر اوراد و اذکار پر مرکوز ہو گئی آج جو شہر ذکر شمار ہوتی ہے اس کا کوئی سراغ اور اس کی کوئی صنعت قرآن و حدیث میں موجود نہیں اور یہ حقیقت اہل تصوف بھی تسلیم کرتے ہیں چنانچہ مولانا محمد اکرم آوان صاحب کے مرشد مولانا اللہ یار چکڑالوی نے دلائل السلوک نامی کتاب میں مانا ہے کہ یہ طریقے مصنوع نہیں ہے بلکہ انہیں اشتہاد کے ذریعے اختیار کیا گیا ہے لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ اشتہاد نہیں بلکہ ابتدا ایجاد ہے گزشتہ نشست میں ایک نقطہ میں نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا تھا لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ اسے بھی بیان کر دوں میں اپنے دروس میں ہمیشہ ذکر کے چار ذرائع بیان کرتا رہا ہوں لیکن اس مرتبہ میں نے صرف تین ہی ذرائع بیان کیے تھے یعنی از ذکر خود قرآن حکیم پھر ذکر کی جامع ترین شکل نماز پھر ازکار مصنوعہ روز مرہ معاملات کے حوالے سے یا وہ تصبیحات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہیں چوتھی چیز ہے کوئی مخصوص ذکر جو کسی خاص شخص کے لیے تجویز کیا جائے یہ دراصل معالجۂ نفس کے لیے ہوتا ہے اس نقطے کو مخالفت نفس ہی کے ضمن میں شامل کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کے مختلف مزاج بنائے ہیں کسی پر شہوت کا غلبہ زیادہ ہے لیکن مال و دولت کی حرص نہیں ہے کسی کے لیے اصل شہی پیسہ ہے اور کسی دوسری چیز سے اسے کوئی دلچسپی نہیں کسی کی اصل خواہش شہرت کا حصول ہے جس کے لیے وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ ہے یا کسی کو صرف وجاہت اور اقتدار کی آرزو ہے لہٰذا انسانی نفسیات کا کوئی ماہر کسی خاص شخص کے محرکات و دعیات نفس کا تجزیہ کر کے تشخیص کر لیتا ہے کہ اس پر کس شے کا غلبہ زیادہ ہے اور پھر اسی تشخیص کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس شخص کے لیے کوئی مخصوص ذکر تجویز کرتا ہے ظاہر ہے کہ اس نوعیت کی چیزوں کو تمام لوگوں کے لیے مستقل مقام دے دینا بڑی غلطی ہوگی مستقل حیثیت تو انہی چیزوں کی رہے گی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض افراد کو مخصوص اذکار تلقین فرمائے ہیں جو اس چوتھی قسم میں شامل سمجھے جائیں گے نمبر دو جہاد سے دوری سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف کا دوسرا سبب یہ ہوا کہ مخالفت نفس کی ریاضتوں کے ضمن میں دعوت و اقامت دین کے جد و جہد اور جہاد فی سب اللہ سرے سے خارج از بحث ہو گئے اس کا بھی اصل سبب تو بالکل فطری اور طبعی تھا یعنی جب اسلام دعوت و تحریک کے مرحلے میں تھا تو جہاد کی حیثیت فرض عین کی تھی اس لیے کہ دعوت و تبلیغ بھی جہاد ہے نظم کی پابندی بھی جہاد ہے اور حق و باطل کے مابین براہ راست تصادم اور قتال کا مرحلہ آ جائے تو وہ بھی جہاد ہے تاہم جب اسلام سلطنت و ریاست کے مرحلے میں داخل ہوا تو اب اس ہماگیر جہاد کا تصور سمٹ کر مخصوص قتال تک محدود ہو کر رہ گیا جہاد کو قتال کا ہم معنی قرار دے دیا گیا اور اس قتال کا مقصد بھی صرف مملکت کی سرحدوں کا دفاع اور اگر بس چلے تو توسیع تک محدود ہو گیا ظاہر ہے کہ اگر کسی محاذ پر ایک مخصوص تعداد میں آدمیوں کی ضرورت تھی اور اس تعداد میں آدمی نکل آئے تو گویا باقی سب کی طرف سے یہ فرض ادا ہو گیا نتیجہ یہ ہوا کہ جہاد فرض عین کے بجائے فرض کفایا قرار پایا یہ معاملہ تو دوری خلافت راشدہ ہی میں ہو گیا تھا اور میں نے ہمیشہ عرض کیا ہے کہ اگر دین غالب ہو تو تقرب بن نوافل کا راستہ بالکل صحیح ہے آپ نفلی عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی ممکن ہو قرب حاصل کریں یا مخالفت نفس کے لیے جو ایک بہت بڑی اور جامع عبادت ہے یعنی حج اسے اختیار کریں لیکن جب خلافت راشدہ بھی ختم ہو گئی تو اب مسئلہ دوہرا ہو گیا اب ملوکیت اور جاگیرداری پر مبنی ظالمانہ نظام آ گیا جس کے خلاف نظری طور پر جدوجہد ہونا چاہیے تھی لیکن عملی طور پر دو رکاوٹوں کے باعث نہیں ہو سکی پہلی رکاوٹ یہ تھی کہ بعض لوگوں کے نزدیک فاسق و فاجر مسلمان حکمرانوں کے خلاف قتال صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ وہ سریح کفر کا حکم دیں اس مفہوم کی بعض احادیث بھی موجود ہیں لہٰذا ہمارے ہاں اہل حدیث مکتبہ فکر اسی موقع پر قائم ہے البتہ اس معاملے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے واقعات مشتحدانہ بصیرت سے کام لیتے ہوئے خروج کا دروازہ کھولا ہے لیکن انہوں نے بھی شرط اس قدر کڑی عائد کر دی کہ عملا یہ ناقابل حصول ہو گیا یعنی خروج اسی صورت میں ہو سکے گا جبکہ تبدیلی لانے کے لیے ضروری قوت فراہم ہو چکی ہو اس دور میں چونکہ شہری حقوق کا تصور خصوصاً اظہار رائے اور جماعت سازی کا حق موجود ہی نہیں تھا تو یہ مطلوبہ قوت کیسے حاصل کی جاتی ایسی کسی کوشش کو تو بغاوت کی تیاری سمجھ کر ابتدائی مرحلے ہی میں کچل دیا جاتا تو یہ اس معاملے کی دوسری رکاوٹ تھی اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ تزکیہ اور طریقۂ سلوک میں جو عملی شعبہ تھا یعنی جہاد فی سبیل اللہ وہ عملی طور پر کل عدم ہو کر رہ گیا جہاد دراصل مخالفت نفس کا نہایت اہم عملی ذریعہ ہے اس میں ایک انسان مشقت جھیلتا ہے تکالیف اٹھاتا ہے اپنی جان و مال کے لیے سو طرح کے خطرات مول لیتا ہے مال خرچ کرتا ہے اور اس طرح مخالفت نفس بھی ہوتی ہے اور دوسرے پہلو سے روح کی ترقی بھی دورے ملوکیت میں تزکی نفس کا اتنا بڑا شعبہ ڈفنک ہو کر رہ گیا میں مثال دیا کرتا ہوں کہ فرض کیجئے کہ ایک درخت ہے جو طبعی طور پر اوپر کی طرف اٹھ رہا ہے لیکن اگر اس کے راستے میں چھت حائل ہو جاتی ہے تو اب وہ لامحالہ ٹیڑھا ہو جائے گا اور کسی جانب کو مڑ کر بڑھنا شروع ہو جائے گا کیونکہ اوپر کی سمت میں تو اس کے لیے رکاوٹ ہے چنانچہ ملوکیت وہ رکاوٹ یا چھت بن گئی جسے خواہی خواہی قبول کرنا پڑا نتیجتاً دور ملوکیت میں جب مخالفت نفس کا یہ اہم شعبہ بند ہوا تو اس کے حصے کا سارا بھوج بھی اوراد و اذکار اور مراقبوں اور چلوں پر آ گیا یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں وہی نت نئے چلے نت نئی ریاضتیں سال ہر سال کی سیاحت جنگلوں اور ویرانوں میں برسوں گزارنے کے طریقے رواج پا گئے یہاں تک کہ اسلام میں آئینی ہی رہبانیت والا رنگ پیدا ہو گیا حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا تھا لا رہبانیت فی الاسلام الا فی سبیل اللہ اور لا سیاحت فی الاسلام الا الصوم آپ صوفیہ کے قصے پڑھ لیجئے ان میں وہی چالیس چالیس سال کی ریاضتوں اور شدید قسم کی مشقتوں کا تذکرہ ملے گا بہت سے صوفیوں نے تجرب کی زندگی گزاری اس لیے کہ گھر گھر ہستی کا کھکھیڑ مول لے کر تزکیے نفس کیسے کریں گے اس معاملے کو ایک مرتبہ پھر سمجھ لیجئے کہ صدر اول میں اہم ترین حقیقتیں دو ہی تھی یعنی قرآن اور جہاد اور ان دونوں کو لنک کرنے والا ایمان تھا لیکن جب اسلام دعوت و تحریک کے مرحلے سے گزر کر سلطنت و ریاست کے دور میں داخل ہو تو ایک طبعی اور فطری عمل کے طور پر توجہات میں شفٹ پیدا ہو گیا ایک طرف ذکر کے لیے قرآن پر سے توجہ ہٹ گئی اور ازگار کے مختلف طریقے رائج ہونے لگے دوسری طرف دعوت و اقامت دین اور جہاد فی سبیل اللہ پر سے توجہ ہٹ گئی اور نہایت مشقت طلب اور غیر مصنون ریاضتیں رائج ہونے لگی اس کے ساتھ ہی سارا زور نفلی عبادات پر آ گیا اور تقرب بالفرائض کے بجائے تقرب کا معاملہ بڑھتا چلا گیا علاج اس کا اب آئیے اس سوال کی طرف کی علاج کیا ہو جب تشخیص ہو گئی کہ سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف کس نوعیت کا تھا اور کیوں کر ہوا تو اب علاج بھی ظاہر ہے یعنی الالبد اسی طریقے کی طرف دوبارہ رجوع کیا جائے جو ابتدا میں اختیار کیا گیا تھا اسی کا نام تجدید ہے اور اسی کو ریوائول اور رینیسنس کہتے ہیں یہ علاج بھی انحرافی کی طرح دو سطحوں پر کرنا ہوگا اولا رجوع القرآن وہ توجہ جو قرآن سے ہٹ گئی تھی اسے دوبارہ اس پر مرکوز کریں جو معاملہ غلط رخ پر پڑ گیا تھا اسے صحیح جگہ پر لائیں ایمان کی شدت یا گہرائی بھی قرآن سے حاصل ہوگی اور ایمان کی گہرائی اور اس کا انٹلیکچول ایلیمنٹ بھی قرآن ہی سے ملے گا معرفت کی پیاس بھی اسی سے بجے گی اور تلاش حقیقت کے جذبے کی بھی اسی سے تسکین ہوگی بقول اقبال علیہ الرحمہ چون بجا در رفت جہاں دیگر شبد جہاں چون دیگر شد جہاں دیگر شبد اور کشتن ابلیس کار مشکل است زاں او گم اندر آما کے دل است خوشتر آ باشد مسلمانش کنی شمشیر قرآن کنی ان اشعار میں اقبال کے فکر کی بلندی ملاحظہ کیجیے میں نے اقبال کو فکر اسلامی کا مجدد یوں ہی تو نہیں مان لیا ہے قرآن حکیم کے متعلق ایک نقطہ اور ہے جسے ذہن نشین کر لینا چاہیے کلام الہی کا ایک پہلو ہے اس کی تکرار یعنی اسے پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو اور دوسرا پہلو ہے اس کا فہم تفقہ غور و فکر تدبر و تفہم یہ دونوں پہلو ضروری ہیں لیکن مقدار کے اعتبار سے ان کے مابین نسبت و تناسب کا معاملہ برعکس رہے گا اگر تفہم تعقل اور تفقہ کم ہے تو تکراری تلاوت اور بار بار کی ریپوٹیشن پر زور دینا ہوگا اور اگر غور و فکر کا معاملہ بڑھ جائے تو تکرار کی کم شدت سے بھی مطلوبہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے ارشاد ربانی ہے سنوریہم آیاتنا فی انفسہم حتی یتبین لہم الحق سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر ترپن ہم انہیں انقریب اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی اور ان کے نفوس میں بھی یہاں تک کہ ان پر یہ واضح ہو جائے گا کہ یہی قرآن الحق ہے دیکھیے قرآن استخراجی منطق لاجک کے استدلال سے ذات باری تعالیٰ کو نہیں منواتا بلکہ استقرائی منطق انڈکٹیو لاجک کو استعمال کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اپنے چاروں طرف دیکھو کائنات پر غور کرو یہ تمام مظاہر فطرت اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہی تو ہیں جیسے کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ اس طرح آیات ربانیہ کی تین اقسام ہو گئی قرآنی آیات آفاقی آیات اور انخصی آیات ان تینوں کے مابین ہم آہنگی ہے اور ان پر غور و فکر کرنے کے نتیجے میں انسان کے اندر کا شعور خفتہ ڈورمنٹ کانشیسنیس ابھر کر سطح پر آ جاتا ہے اسی کا نام تذکر ہے یعنی یاد دہانی حاصل کرنا یہی حصول ایمان کا طریقہ ہے اب ظاہر ہے کہ آج مظاہر فطرت کا جتنا علم اور فہم انسان کو حاصل ہو چکا ہے وہ پہلے تو نہیں تھا لہذا سائنسی حقائق کے منکشف اور مبرہن ہونے کی وجہ سے آج فہم قرآن کے بھی نئے سے نئے راستے کھل رہے ہیں اور تعقل و تفہم قرآن کا پہلو آج بہت زیادہ اہمیت اختیار کر چکا ہے جو اس دور میں اس انداز سے موجود نہ تھا چنانچہ آج تذکر بالقرآن کی شعوری اور انٹلیکچول جہت اصل اہمیت کی حامل بن چکی ہے اسی نقطے سے علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے اس موقف کا تعلق جڑتا ہے جو انہوں نے اپنی تشکیل جدید الہیات اسلامی میں پیش کیا ہے کہ تزکی نفس کے لیے صوفیہ نے جو طریقے ایجاد اور اختیار کیے تھے آج کے انسانوں کی تباہیاں ان مشقت طلب اور کٹھن ریاضتوں ریگوریس کی متحمل نہیں ہو سکتی ہم نے مخالفت نفس کی ان ریاضتوں پر اس اعتبار سے تو غور کیا تھا کہ وہ مصنوع نہیں بلکہ طریق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف و الحاط کی مظہر ہیں اور ان غیر مصنوع طریقوں کو اس وقت اختیار کیا گیا جبکہ باطل اور نظام باطل کے خلاف جہاد کا دروازہ بند ہو گیا تھا لیکن اس میں اضافی بات یہ بھی ہے کہ اس دور کے صوفیہ نے جو شدید اور کٹھن ریاضتیں تجویز کی تھی آج کا انسان واقعات ان کا متحمل نہیں ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے لا محالہ تذکر بالقرآن کی انٹلیکچول ڈائمنشن پر زور دینا ہوگا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے علوم کے جو نئے دروازے انسان پر واقع کیے ہیں اور جن کی بدولت قرآن مجید کے تفہم و و تعقل کا معاملہ بہت آگے بڑھ گیا ہے اس سے ان شدید مشقتوں اور ریاضتوں کی کمپنسیشن ہوتی ہے اس سے ان شدید مشقتوں اور ریاضتوں کی کمپنسیشن ہوتی ہے علاج کے ذمہ نقطہ رجوع القرآن ہے اور دوسرا یہ کہ مخالفت نفس کے لیے دوبارہ دعوت و اقامت دین کی جد و جہد کی طرف پلٹا جائے عبادات میں تقرب بالفرائض پر زور ہو اور صوفیہ کے دور میں نقلی عبادات پر جو اوور انفیس ہو گیا تھا اس سے رجوع کیا جائے اس معاملے میں بھی جو مصنوع عبادات ہیں ان کی سرحد تک ان کی حد تک تو ہر شخص کوشش کرے لیکن تہذیب و تزکیہ نفس کا اصل ذریعہ جہاد فی سبیل اللہ کو بنایا جائے اور ساری محنت و مشقت دعوت و اکامت دین کے راستے میں صرف کی جائے میں آپ کو تجزیہ کر کے بتا چکا ہوں کہ مخالفت نفس کی ریاضتوں کے ذریعے جو مقاصد حاصل کیے جاتے تھے وہ تمام کے تمام جہاد کے راستے سے بھی پورے ہو جاتے ہیں اس میں محنت و مشقت جو نفس کی طلب استراحت و آرام کے خلاف ہے اس میں انفاق کے وقت مال ہے جو حب مال کے منافی ہے آپ خطرات مول لیتے ہیں اور دعوت آگے بڑھتی ہے تو جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنے کا مرحلہ بھی آتا اور یہ بقائے ذات اور بقائے نسل کے داعیات کی مخالفت ہے دوسرے یہ بات اس اعتبار سے بھی واضح ہو گئی کہ اب غلب دین کا دور نہیں اسلام اس وقت سلطنت و ریاست کے دور میں نہیں بلکہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے تو یہ اسلام کی غربت کا زمانہ ہے بدا الاسلام غریبہ و وسیع کما بدا فتوبہ للغربہ لہذا لہٰذا طور پر بھی یہ بات درست ہے اور معقول و مطلوب ہے کہ اب دوبارہ جہاد فی سبیل اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اسلام کے سلطنت و ریاست کے دور میں اس زمین میں جو کمی پیدا ہو گئی تھی وہ بھی آج کے دور میں موجود نہیں ہے جب دوبارہ غلب دین ہو جائے گا تو پھر یہ مسئلہ بھی دوبارہ پیدا ہوگا لیکن یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے فی الوقت دین غالب نہیں ہے اور دعوت و اقامت دین کی جد و جہد اس وقت فرض عین بن چکی ہے پھر یہ کہ دور ملوکیت میں جو رکاوٹ پیدا ہو گئی تھی وہ الحمدللہ کم از کم پاکستان میں اب تو نہیں ہے آپ کو شہری حقوق حاصل ہیں اظہار رائے جماعت سازی اور اجتماع کی آزادی موجود ہے آپ پر کوئی قانونی قدگن نہیں کوئی ایسا قانون نہیں جو اس کام میں رکاوٹ ڈالتا ہو البتہ آپ نے بہت سی قدگنیں خود اپنے اوپر عائد کر رکھی ہیں حب مال حب جاہ آسائش اور عیش کی محبت اب کسی کے لیے اس کا کیریئر ہی معبود بن چکا ہے اسے کیسے چھوڑ دے کسی کے نزدیک اس کی ملازمت ہی معبود ہے گویا اس کے خیال کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رضاکیت اسی ملازمت کے ذریعے سے پوری ہو سکتی ہے کسی اور ذریعے سے پوری ہو ہی نہیں سکتی یہ سب وہ رکاوٹیں ہیں جو آپ نے خود اختیار کر رکھی تھی ان کی ذمہ داری آپ پر ہے خارجی طور پر تو کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے آپ جتنا ایشار کر سکتے ہیں کریں اس جد و جہد میں آپ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا this depends entirely upon you آپ جتنی قربانی دیں گے اتنا ہی اپنی روحانی ترقی کا راستہ کھولیں گے جتنی نفس کی مخالفت کریں گے اتنی ہی ارتقاء روحانی کے منازل طے ہوں گے اب وہ معاملہ تو نہیں ہے کہ کوئی ذرا سی بات کرتا تو باغی اور گردن زدمی شمار ہو جاتا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی لیے باغی سمجھا گیا کہ اس وقت بیعت لے کر جنگ کرنے کے سوا کوئی اور راستہ تھا ہی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اس جہاد کے جنم میں سازگار حالات پیدا فرما دیے تھے جنہیں میں نے حال ہی میں اپنی تقاریر میں واضح کیا ہے جزیرہ عرب میں ایک مرکزی حکومت کا ہونا در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی سہولت تھی دوسرے اس وقت کی سپر پاور روم اور ایران کا غافل رہنا کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کی جڑیں کٹ رہی ہیں ان عوامل کی بدولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بریفنگ سپیس ملی آپ کے علم میں ہے کہ حکومت نام کی کوئی شے اگر تھی تو کسی درجے میں مکہ میں تھی اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بالآخر وہاں سے نکلنا پڑا اس حوالے سے پاکستان میں وہ رکاوٹیں موجود نہیں ہیں یہ درست ہے کہ نظام باطل کے پاس بانوں کے پاس ہر نو کے وسائل ہیں وہ آپ کی کردار کشی کریکٹر ایسی کر سکتے ہیں بڑے سے بڑے کلمکاروں کاروں کو اس مقصد کے لیے خرید سکتے ہیں چنانچہ یہ سب تو ہوگا لیکن قانونی اور آئینی اعتبار سے نہ تو آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں نہ جیسے بول کہ لب آزاد ہیں تیرے کہ مصداق آپ کی زبان ہی پر کوئی تالے ڈال دیے گئے ہیں اب اس بحث کو سمیٹ لیں دیکھیے تزکی نفس اور تصوف کے حوالے سے بھی سارا تجزیہ اور ساری تشخیص اسی نکتے پر آ گئی یعنی دعوت و اکامت دین کی جدوجہد جہد اصل کام وہی ہے جو ہم کر رہے ہیں جیسے آئی سدائے تیرا مقام ہے یہی یہاں میں اس آئے مبارکہ کا حوالہ دوں گا کہ قل حاضی سبیلی ادعو علی بصیرت انا ومن اتبعانی الحمدللہ کی جہاں تک فکر اور سوچ کا تعلق ہے تو یہ سارا تانا بانا اور سگڑا کبرا اس کام کے شروع کرنے سے پہلے ہی میرے ذہن میں مکمل تھا اس کی گواہی کے لیے میری کتاب چون اسلام کی نشعت ثانیہ اور مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کا مطالعہ کر لیجئے یا حقیقت زندگی نامی مضمون دیکھ لیجئے جو انیس سو چھیاسٹھ عیسوی میں لکھا تھا یا اسلام میں و نقل کی کشمکش نامی تحریر پر ملاحظہ کر لیجئے جو انیس سو اڑسٹھ عیسوی میں لکھی گئی تھی اب میں اسی آیت کو ایک دعویٰ کی صورت میں تبدیل کر کے پڑھ رہا ہوں حاضی ہی سبیلی ادعو اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی سبحان اللہ وما انا من ولا انا من المبتدعین اللہ پاک ہے بے نہ مشرقوں میں سے ہوں اور مبتدعین میں سے اگرچہ ای سعادت بزور بازونی بخشد خدائے خدا جہاں تک مقاصد کا تعلق ہے تو اہل تصوف کے مقاصد کو میں فیصد دین سمجھتا ہوں میں نے آپ کو مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کا قول سنایا تھا کہ اسلام کے اصل فلسفی صوفیہ ہی ہیں لہٰذا اس پہلو کو بھی ذہن میں رکھیے کہ میری سوچ میں یہ عنصر بھی ہے خواہ وہ فلسفہ وجود کے حوالے سے ہو یا حقیقت زندگی اور حقیقت انسان کے حوالے سے لیکن میرا اصل مبدا اور منبع میرا اڑنا بچھونا میری سوچ کا ماخذ اور سورس در حقیقت قرآن حکیم ہی ہے میری سوچ میں اقل و منطق یا قیاس کے حوالے سے جو اضافے ہیں وہ الگ رہیں گے لیکن اس کا اصل تانا بانا قرآن مجید کے محکمات پر قائم ہے اس میں تصوف کا فلسفیانہ حصہ بھی شامل ہے لیکن جہاں تک تصوف کے عملی پہلو کا تعلق ہے تو اس کے متعلق تفصیل آپ کے سامنے آ گئی کہ اس کی اساس کیا تھی کس طرح انحراف ہوا اور کیوں ہوا اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے اپنا موقف رکھ دیا ہے اگر اس میں کوئی خیر ہے تو من جانب اللہ ہے یا پھر آپ لوگوں کا حسن نظر ہے اور اگر کوئی شر ہے خطا یا غلطی ہے تو میں خود بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں اور آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ وہ اسے آپ کے حافظے سے محو کر دے یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر میرے قافلے میں لٹا دے اسے لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے مقامات تصوف کے بعض پہلو آج کی گفتگو میں زیر بحث نہیں آئے جیسے مقام صبر مقام رضا مقام توکل لیکن یہ تمام موضوعات سورہ تغاون کے درس میں موجود ہیں اقول اکولا و اسطر اللہ المسلمین والمسلمات